لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما لهما لهما اف ولا تنهرهما وقل وقل قولا كريما واخفض جناح الذل من الرحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرائیے کہ آخر کار آپ برے حالوں بےکس ہو کر بیٹھ رہے ہیں آپ کے پروردگار صاف صاف حکم دے چکے ہیں کہ تم سب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ہوں تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کیجیے جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اللہ تنہا معبود برحق ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ خطاب ہر ایک مکلف انسان و جن سے ہے رسول اللہ کی تمام امت کو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی جس کی عبادت کرو گے اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں وہ اللہ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں چنانچہ مستد احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جسے فاقہ پہنچے اور لوگوں سے اسے بند کرانا چاہے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کی بابت دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے پاس تونگری بھیج دیں گے یا تو جلدی یا دیر سے یہ حدیث سر نبی داود اور ترمیدی میں بھی ہے امام ترمیزی حسن صحیح بتلاتے ہیں والدین کا مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم یہاں آیت میں قضا معنی میں حکم فرمانے کے ہے تاکیدی حکم الہی جو کبھی ٹلنے والا نہیں یہی ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہو اور والدین کی اطاعت میں سر منہ فرق نہ آئے چنانچہ تفسیر ابن جری قبری میں ہے کہ ابن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نیز ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کی قرات میں قضا کے بدلے وصا ہے یہ دونوں حکم ایک ساتھ جیسے یہاں ہیں ایسے ہی اور بھی بہت سی آیتوں میں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور القمان کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا انشکر لی والی والی دئیک الیا یعنی اے انسان تو میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مند رہ خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کا پورا ادب کرنا کوئی بری بات زبان سے نہ نکالنا یہاں تک کہ ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا نہ کوئی ایسا کام کرنا جو انہیں برا معلوم ہو اپنا ہاتھ ان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھانا بلکہ ادب عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا نرمی اور تہذیب سے گفتگو کرنا ان کی رضامندی کے کام کرنا دکھ نہ دینا ستانا نہیں ان کے سامنے تواد و عاجزی فروتنی اور سری سے رہنا ان کے لیے ان کے بڑھاپے میں ان کے انتقال کے بعد دعائیں کرتے رہنا خصوصاً یہ دعا کہ اے اللہ ان پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم کیجئے جیسے رحم سے انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں میری پرورش کی ہے ہاں ایمانداروں کو کافروں کے لیے دعا کرنی منع ہو گئی ہے گو وہ ماں باپ ہی صحیح جیسا کہ تفسیر ابن جدید قبری میں یہ بات موجود ہے ماں باپ سے سلوک و احسان کے حکام کی حدیثیں بہت سی ہیں چنانچہ سنن ترمیدی اور ادب المفرد البخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تین دفعہ آمین کہی جب رسول اللہ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی اس شخص کی نا خاک آلودہ ہو یعنی وہ ذلیل ہو جائے جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود بھی نہ پڑھا ہو اللہ علی محمد نبی امی کہیے آمین چنانچہ میں نے آمین کہی پھر فرمایا اس شخص کی ناک بھی اللہ تعالیٰ خاک آلودہ کرے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا اور اس شخص کی بخشش نہ ہوئی آمین کہیے چنانچہ میں نے اس پر بھی آمین کہی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کرے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں ایک کو پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا کہیے آمین میں نے کہا آمین مسرد احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی دوزخ میں گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے مستد احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کی نسبت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کرے اور اسے برباد کرے اور صحیح مسلم نیز مستد احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تین مرتبہ اس کے لیے آپ نے یہ بتوا کی ہے اور سنن ترمیدی نیز ابن ابی حبان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے اور ماہ رمضان میں بخشش الہی سے محروم رہ جانے والے اور ماں باپ کی خدمت اور رضامندی سے جنت میں نہ پہنچنے والے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدعا کرنا منقول ہے سنن سُنََََََََََََََََََََى داود کہ ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا ہاں چار سلوک ان کے جنازے کی نماز ان کے لیے دعائے استغفار ان کے وعدوں کو پورا کرنا ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور وہ سلا رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے والدہ کا حق چنانچہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول میں جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر آیا ہوں رسول اللہ نے فرمایا تمہاری ماں ہے اس نے کہا ہاں فرمایا جاؤ اسی کی خدمت میں لگے رہو جنت اس کے پیروں کے پاس ہے دوبارہ سے بارہ اس نے مختلف مواقع پر اپنی یہی بات دہرائی اور یہی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی نسبت وسیعت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کی نسبت وصیت فرماتے ہیں پچھلے جملے کو تین بار بیان فرمایا پھر فرما کر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں قرابت داروں کی بابت وصیت کرتے ہیں سب سے زیادہ نزدیک والا پھر اس کے پاس والا اور مستد احمد میں ہے آپ فرماتے ہیں دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے اپنی ماں سے سلوک کرو اور اپنے باپ سے اور بہن سے اور اپنے بھائی سے پھر جو اس کے بعد قریب ہو اسی طرح درجہ بدرجہ ان احادیث سے کسی کو یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت کا جو حکم فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو بھی حکم دیں تو ان کی بات کو تسلیم کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ہے ایسا نہیں کیونکہ دوسری احادیث یہ بات ثابت ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا لقاعت علی مخلوق فی سے الخالق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے گی لیکن ہاں اس بات کا خیال ضرور رہے کہ ماں باپ کو سمجھانے اور حق واضح کرنے کے لیے نرمی کا لہجہ اور انتہائی ادب کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے ورنہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوں گے